منیر خان صاحب سب سے پہلے تعلیم قبل کی آپ منیر خان صاحب سے تو گانے کی تعلیم آپ نے میرے لکھوں ہاں۔ کا وہ کیا گاتے تھے خیال گاتے تھے یہ دھوپر گاتے تھے وہ خیال ہی گاتے تھے خیال گاتے تھے تو آپ نے کتنے راگوں سے یاد کیے راگ تو بہت سے یاد کیے ہیں میں نے راگ بہت سے یاد ہو گئے مجھے

ایک ہاتھ بول ذرا تمہارے استاد کو سناؤں کو تمہارے استاد کا سناؤں کسی کے استاد جگ واہ واہ واہ خان صاحب آپ کو گانے کی تعلیم بھی پہلے فائدے سے ہوئی جی۔ کتنے برس تک رہی وہ تعلیم سال چھ مہینے برس بس کیونکہ میری دس برس کی تو عمر تھی تعلیم کیا تھی اس وقت تو دس برس کی عمر سے آپ نے میں تبلے تو بس ایک ہی استاد سے سیکھا منیفا صاحب اور میرے گھر میں ملا میرے ماموں سے ملا ان کا کیا نام تھا خاصا میرے چچاؤ سے ملا شیر خان نام تھا چچا شیر خان اچھا۔ اور فیاض خان جی وہ ماموں تھے میرے چچا شیر خان جو تھے وہ چچا تھے جی ان سے بھی ملا تو خان صاحب انہوں نے آپ کو جو شروع میں تعلیم دی تو وہ کس طرح سے آپ کو بتاتے تھے کون سے بول شروع میں شروع میں تو دھادا تیتے دھادا تمنا دھادا تیتے دھادا تمنا اور میں کرتا رہا تھی تو اس کا روز ریاض کر لیا کرتے تھے میں بچپنے میں تو تھی جی۔ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے مگر جب ہوشیار ہوئے تو جی۔ میرا یہ سمجھیے کوئی بیس گھنٹے کا ریاض واہ واہ تو اس بیس گھنٹے میں حساب کھانا پینا چار گھنٹے ملتے تھے سونا بس صبح چھ بجے سوتا تھا چار گھنٹے سوتے تھے آپ جی؟ چار گھنٹے سوتے تھے بس جب ہی نام پایا آپ نے وہاں سے ورنہ اللہ کی مہربانی جو کرتا ہے وہی پاتا جی۔ یہ تو صحیح بات تو خاصا پہلی مرتبہ جب آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو وہ کہاں کیا ممبئی میں کوئی کانفرنس تھی نہیں بھائیوں کا جلسہ تھا گانے بجانے کا اچھا تو وہاں میں بجایا اللہ نے آبرو رکھی اور خوش ہوئے سب بزرگ اور جلسے والے سب خوش ہوئے یہ کرتے ہی رہے ہمیشہ سینکڑوں دنگل بجا لیے پھر تو ظاہر ہے بجائے ہوں گے اب تک نام سنتے چلے آ رہے ہیں تو اچھا خان صاحب ایک بات بتائیں کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو کامیابی تو بہت ہی حاصل ہوئی اس میں تو نہیں ہے آپ کا نام ہے اس وقت تک نام ہے لیکن یہ بتائیے کہ کبھی کوئی ایسی بات بھی کبھی ہوئی کہ جس سے آپ کو مایوسی ہوئی ہو کبھی بجانے میں کبھی مجھے ہوئی ہوئی ہے ہاں وہ کب ہوئی یہ ہوا کوئی چالیس برس کا ذکر ہے جی تو میں گیا ہوا تھا جی۔ وہاں میں نے ایسا ریاست کیا میں نے کہا بھاؤ گھوم لوں جا کے بمبئی میں وہ بڑا بول ایسا بولا کہ میری طبیعت ہی نہیں لگی مایوسی ہوئی دل میں کیا ہو گیا دل میں کچھ آ رہا ہاتھ کچھ کہہ رہا بجانا چاہتے تھے وہ نہیں پایا ایسا بھی ہوا ایک عمر میں تو وہ غرور کا کلمہ نکل گیا تو غرور یہ آپ نے پھنسا بچی صحیح بات خیر یہ تو آپ کی بڑائی ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں اس سے غرور تو خدا ہی گزرا غرور تو خدا ہی گزرا ہے ہم اچھا۔ لوگوں کو کیسے بھی یاد ہو سب فرمان یہ جاتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے نہیں کچھ نہیں بنتا سب فرمان یہ بالکل صحیح بات ہے اچھا خاصا یہ بات بتائیے اب تک آپ نے کتنی کانفرنس مجھے اتنی تو یاد نہیں مگر پچاسوں کانفرنسوں میں بجا لیا کلکتے بمبئی مندرا بڑودا رام پور دلّی آج رامپور میں تو بہت اچھا رہے ہیں میں پچیس تیس برس رہا نواب صاحب نواب صاحب پچیس تیس برس آپ تو آپ وہاں تو ہر روز ہی جلتا ہوتا ہوگا روز سرکار کے سامنے وہ جلتا تو الگ تھا اس کا خوش کرنا تھا ان کے سامنے گانا بجانا ضرور ہوتا تھا روز تو وہ آپ اپنی منشا کے مطابق نہیں بجا سکتے نہیں بجا سکتا کیونکہ وہ کچھ اور سننا چاہتے ہاں، ہاں۔ آپ اپنی اپنا علم وہاں ہر وقت نہیں ظاہر کر سکتے الگ جب سنتے تھے تو جی۔ میں اپنی طبیعت کا بجاتا تھا کبھی سولہ جی۔ تو اس وقت تو میں اپنی طبیعت کا ہی بجاتا اب جب ان کے ساتھ یا یہ چلی گئی بھی تھی وہاں جی۔ یا کوئی آ گیا رویہ اور مشتاق حسین ان کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا ان لوگوں کے ساتھ تمہارے استاد بھی گئے وہی اچھا، خان صاحب یہ بتائیے کہ ان دنوں میں سب میں اچھا گانے والے تھے آپ نے تو بہت اچھے اچھے گویے سنے ہاں، ہاں۔ زمانے کے ہاں، تو دھرپت گانے والے کون کون سے اچھے استاد تھے ان دنوں میں دھرپت تو وہ ذاکر الدین اللہ بندے بہت اچھے بہت اچھا دھرپت الاب دھرپت الاب اور ان کے علاوہ ان کے علاوہ ویسے سب کرتے ہیں مگر ان کا کام ہی ہوتا اور خیال نہیں گاتے تھے اچھا خیالیوں میں آپ کو کون سے خیالیوں میں تو مجھے یہ پسند آئے گا ایک کالے نذیر خان تھے اور کالے خان سے پنجاب کے کالے خان صاحب پنجاب پنجاب کے جی۔ اور وحید خان بیرے کرانے والے جی ہاں کرانے والے جی۔ بےحد اچھا خیال گاتے تھے اور اچھی وقت تھی ان کی سبحان اللہ کیا فیاض خان یہ بھی رنگین گڑی تھی کیا بہت نام پایا ہاں, ہاں۔, ہاں صاحب ان کے سنگ بھی آپ نے خوب بجایا خوب بجایا وہ تو ہری دھمار وغیرہ ہوتی تو آپ ان سے سنگت بہت کی آپ بہت کی ہے کوئی بغیا تو نہیں بچا ہم سے سب کو سال بجا لیا ہاں۔ آپ کی عمر تو اتنی ہو گئی ہاں۔ سنتے آ رہے ہیں ابھی تک سنتے چلے جا رہے ہیں جی، جی۔ آپ کا تبلا اور آئے دن کبھی کسی کے سنگ سنگت ہے کبھی کسی کانفرنس ہے آپ کا نام سنتے ہیں یعنی کہ آپ کا فن کا مظاہرہ کبھی تک ہی چلا جا رہا ہے جی ہاں خدا خدا کرے کہ ہی چلا جائے آپ آپ کا کا قائم رہنا تو یہ سنجیدہ بھی اللہ تمہیں بھی رکھے آپ دعا کیجیے اچھا خان صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہتی تھی میں جی آپ باہر کے ملکوں میں بھی آپ نے کبھی دورہ کیا باہر کے ملکوں میں میں نہیں گئے نہیں گیا ہوائی جہاز ہم کبھی بیٹھے ہی نہیں تھے روس کا بلاوا آیا مجھے پنڈت جی مجھے بھیج رہے تھے خود میں نے بہانے نہیں کس دیے پنڈت جی کون پنڈت نہرو اچھا پنڈت نہرو جی بھیج رہے تھے ہاں۔ اور پھر بھی نہیں گیا پھر بھی نہیں گیا تو آپ کو کیا خیال ہوتا تھا کہ یہ کچھ ہاں کبھی بیٹھے نہیں تھے اس میں ادھر جا رہا وہ ہمیں ویسے ہی دیکھ کے ڈر لگے تو ابھی تک آپ ہوائی جہاز میں نہیں آپ کو بیٹھنے لگا ہوں کلکتے سے میں گوہاٹی گیا بھائی ہمت بان کے بیٹھے اس میں تو اس میں آرام معلوم ہوا کوئی تکلیف تو ہے نہیں تکلیف ہاں۔ بات علی خان ہاں گئے اس سے ریل سے وہ تو تیسرے روز پہنچے مجھے دو گھنٹے میں ڈال دیا ہم نے گوہاٹی تو جی۔ وقت کی بہت بچت ہو جاتی ہے اور اب اگر آپ کو باہر سے کوئی بلاوا آئے اب کوئی ارادہ ہے جاؤں گا کوئی دعوت آئے تو پھر تو آپ ضرور ہاں، جائیں آپ کو ضرور جانا چاہیے ہاں۔ کیونکہ باہر کے ملتے ہیں آپ کا طبلہ جو ہے وہ جب سنتے ہیں انہوں نے سارنگی سروج ستار تو بہت سن رکھا ہے لیکن طبلہ بھی انہوں نے جب سنا ہے ہاں۔ ریکارڈ بھی لے گئے جی ہاں لے گئے ہیں جب وہ سنتے ہیں تو وہ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں کہ یہ یہ ڈھولک کے جو دو ٹکڑے ہیں ان میں سے یہ انگلیاں اس کے اوپر انگلیاں کیسے چلتی ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں دیکھتے کہ ان میں سے آواز کیسے پیدا ہوتی ہے جی۔ کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے جی۔ ان کے ہاں تو ڈرم ہے اور اس قسم کے ہاں، ہاں، جس سے وہ اپنا کام صرف لڑ دینے کا کر لیتے ہیں لیکن حالی اسی کا یہ تبلا بجانا جیسا ہے ہمارے یہاں ہاں۔ ہوتا ہے جیسے جی، جی، تبلا جی۔ بجتا ہے اس طرح کا جیسے اس کی بھی ایک بڑھت ہوتی ہے اس ہاں۔ کے جیسے پیشکارا بج رہا ہے ریلا بج رہا ہے ٹکڑا بج رہا ہے ان کے یہاں یہ بات نہیں تو وہ بہت ہی حیرت انگیز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کیسے آواز نکلتی ہے ہاں۔ تو آپ ایک مرتبہ ضرور جائیے اپنے آپ کو موقع اگر ملے مگر بغیر بلائے تو میں آپ سے میں نے کہا تھا ایک روز پہلے بھی بغیر بلائے تو کہیں نہیں جاؤں گا میں لیکن صاحب بغیر بلائے تو کوئی بھی نہیں جاتا ہے لیکن آپ کو تو وہاں سے دعوت آ چکی ہے اور آپ نے انکار کر دیا وہ وقت اور ہو گیا تو انشاءاللہ پھر آئے گی ایسی کیا بات ہے دعوت پھر آئے گی وہاں سے اچھا خان صاحب یہ آپ کے نام کے ساتھ یہ جو چھڑکوا لگا ہے ہاں۔ یہ آپ کا تخلص ہے ہاں۔ یا کیا چیز ہے یہ یہ تخلص ہی سمجھو لائق کا معاملہ ایسا تھا جی۔ کہ میں لے میں جھولتا تھا اور تبلے میں رکھ دیا ان کا کیا نام کالے خان تھا اچھا انہوں نے آپ کا نام تھرکوا رکھا ہاں۔ کیونکہ آپ کے اصل نام تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے ہاں، رتوا خان صاحب ہی کہتے ہیں ہاں، اچھا خان صاحب آپ کے خیال میں یہ تبلے کے کتنے گھرانے ہیں تبلے کے گھرانے کے چار ہی مانے گئے کون کون سے دلی جی نکلو جی فرق آباد جی اور گیارہ بھی مانا گیا دلی لکھنؤ فروخ آباد فروخ آباد اجرا ہاں. تو خصوصیت ہے کا ہے تو تبلا بھائی کا دلی کا جی مگر وہ رکھی ہے جی. بولے کا

پنجاب کا پخاؤ کا نہیں تبلے کا نہیں مانا جاتا یہ آج کل جو سب تبلا بجا رہے ہیں ہاں۔ تو اس میں کیسے شناخت ہو سکتی ہے کہ یہ دلی کا بجا رہے ہیں یا صرف اجراڑا ہی بجا رہے ہیں کیونکہ جب ہم سنتے ہیں ہاں۔ تو اس میں کچھ ملاوٹ نظر آتی ہے کچھ آمیزش نظر آتی ہے تو ہاں۔ ایسا سنائی دیتا ہے کہ کچھ اجراڑا بھی ہے کچھ دلی بھی ہے ہاں۔ لکھنؤ بھی ہے اور اس میں فروغ آباد بھی ہے ہر گھر دلی سے تو ملتا ہی ہے جی دلی سے تو ملتا ہے جی۔ اور دلی کا تبلا ہے وہ جی۔ مگر انہوں نے ہار رکھی ہے بزرگوں نے جی۔ ہاں ہے دلی کا وہ اچھا لیکن اجاڑے میں ذرا ہاں ہار اور یہ بنارس بھی پورب میں آ جاتا ہے خان ہاں صاحب پورب میں یہ فرخہ باد سے کہلائے گا یا یہ دلی کے ساتھ ملتا ہوا کہلائے گا یہ لکھنؤ کا ملتا ہوا لکھنؤ سے ملتا تو وہاں کا کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کچھ قسم کو بول بجاتے ہیں یہ بنارس والے جو ہیں یہ وہ بھی اچھے لوگ ہیں اچھے بجاتے ہیں ان کے بعد میں کیا خوشی ہے وہ خاص بات ہوا بجاتے ہیں کھلا بجاتے ہیں ہاں۔ مثلاً کوئی بول آپ کو یاد ہو ویسا ہاں۔ ہاں، اچھا تو خاص صاحب آپ اپنے پسند کا کوئی سال سنائیے تین سال میں کچھ کیا سنا تین سال ہاں، سنا دیجیے پر سے سنا دیجیے قبل میں سنا جی ہاں بہتر جو آپ بول پڑھے ہاں۔ پھر بجائیے اچھا بہتر پہلے پڑھ دیجیے بول ہاں۔ اور پھر سنا دیجیے بہتر اور دلی سناؤں پہلے پہلے دلی سنائیے

دلی رہا تو اب خاصا اجرالے کا کچھ ایک دو بول سنائیے ہاں سولہ تھانا جی سر خان صاحب فروخ آباد یہ فروقاب خیال میں تو یہ فروخ آباد کا بات جو ہے یہ سب میں زیادہ زوردار معلوم ہوتا ہے جی, جی ہاں۔ لیکن نفاست ہاں۔ زیادہ دلی کے بعد میں میں میں لکھنؤ کے بعد اس بھی بھی نفاست ہے ہے ہاں، بہت خوبصورت یہ ذرا بولے میں وزن وزن ہے ذرا بول رہے جی۔ ارے خان صاحب اب لکھنؤ کا لیجیے

دوبارہ سناؤں اسی میں خاصا آپ کچھ اور تھوڑی سی جی ہاں پڑھ کے سنائیے می جی داڑھی لگا دیکھا کا بہت خدا کا خبر ہے کہ تم خود خبردار ہو اور ہو میں تو ہی کہا ہے تم نے میں تو کچھ نہیں آپ بزرگ ہیں آپ دعا دیجیے کہ خبر ہو جائے کو تو کیا ابھی خبر ہے بچے ہیں سکھتے ہیں اور ہماری علم میں آج کافی اضافہ ہوا آپ سے بات چیت کر کے اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کو میں نے بہت زحمت دی اور آپ کا بہت وقت میں نے لیا ارے جی کہہ رہا ہوں ہم بہت خوش ہوئے تم نے اتنی باتیں پوچھی نہیں ہمارے کہنے تو کٹھارے بھری پڑی ہیں پیٹ میں تو بہت ہے مال کیا کہنے آپ کے علم خاصا پوچھتا ہی نہیں آج تم نے پوچھا تو اتنی بات سنا بھی دی تمہیں اور سن لی آپ نے شکر ہے خدا کا بہت بہت شکریہ آدھا کہہ رہا ہوں